بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قرآن کریم میں تدبر اور قرآن کریم کے فہم کے لیے ہم کچھ اصول اور مبادی بیان کر رہے تھے سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی تعریف بیان کی کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی جلی کے ذریعے اتارا اور اس میں کوئی شک نہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلین الملہ الاتقان میں علامہ سلوکی رحمہ اللہ نے اور البرحان میں امام زرکشی نے پچپن ذکر کیے ہیں اور ہم نے یہ بتا دیا کہ شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو نے ستا ساٹھ اپنی کتاب ال میں اور الواد السعید میں ذکر کیے ہیں اس میں سے چند آسمان اور وجہ تسمیہ ہم نے بیان کیا پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک میں سوچیں کہ اس میں قرآن کریم کی تعریف ہے یا قرآن کریم کی نزول کی حکمت بیان کیا گیا ہے حکمت نزول قرآن اس میں چند آیات بطور مثال ہم نے ذکر کی کہ اس میں قرآن کریم کے نزول کے حکمت بیان کیا گیا ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور انذار الناس اور تفشیر الناس اور اس میں ہم نے آیات ذکر کی ہے پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ سوچے تو قرآن کریم میں دو فرقوں میں سے ایک فرقے کے ساتھ خطاب ہوگی یا منقادین کے ساتھ خطاب ہوگا یا غیر منقادین کے ساتھ خطاب ہوگا اگر غیر منقاد کے ساتھ ہو تو غیر منقاد نافرمان وہ چار فرقے ہیں پہلا فرقہ ہے مشرقین دوسرا ہے یہود اور تیسرا ہے نصارہ اور چوتھا فرقہ ہے منافقین تو آج میں یہاں خطاب ہوگا مشرق کے ساتھ یا یہودی کے ساتھ یا نصرانی کے ساتھ اور یا منافق کے ساتھ اب ایک ایک فرقی کی تفصیل اور ان کی تعریف تو ہم نے یہ بتا دیا کہ مشرقین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں شنرے کا شرک کا ہے حصہ مشرق کو بھی مشرق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کسی اور کو ہی صدار ٹھہرایا اب مشرقین جو کام کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے شرک پھر شرک کی دو اقسام ہیں شرک اعتقادی اور شرک فعلی شرک اعتقادی یعنی وہ شرک جو جس کا تعلق عقیدی کے ساتھ ہو شرک فعلی وہ جس کا تعلق افعال کے ساتھ ہو شرک اعتقادی کے چار اقسام ہیں شرف العلم صرف تصرف شرف دعا اور شرف العبادت یعنی عام طور پر جو لوگ شرک کرتے ہیں تو یا شرف العلم یا شرف تصرف یا شرف دعا یا شرف العبادت شرف علم یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرا اللہ تعالی کا علم ہر چیز پر ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر جگہ جہاں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ کو پتائے ہے تو اگر کسی کا ہی عقیدہ ہو کہ میرا پیر میرا ولی ملائکہ جنات انسان اولیاء انبیاء وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہے کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا پیر میں جو کچھ کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں تو میری پیر کو میرے حال کا پتہ ہے تو یہ ہے شرک فی العلم یعنی اللہ تعالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹہرایا جیسا علم اللہ تعالیٰ کا ہے ہر چیز پر تو کسی کا ہی عقیدہ بن جائے کہ میرے پیر میرے استاد نبی ولی اس کا علم بھی ہر چیز پر ہے تو یہ شرک فی العلم یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹہرایا ایک علم تحت الاسباب اسباب ہو اسباب کے ذریعہ کسی کو کسی کا پتا ہو یہ علم غیب نہیں بغیر اسباب ظاہریہ کے ہر چیز پر علم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس پر ہم نے قرآن کریم کے بہت سارے آیات پیش کیے کہیں اللہ تعالیٰ علم غیب کو اپنی لیے خاص کرتا ہے کہ میرا خاصا ہے اور میرے بغیر کوئی یاد الغیب نہیں اور کئی اللہ تعالیٰ نہ بھی علم الغیب کرتا ہے دوسروں سے کبھی اولیاء کرام سے کبھی انبیاء علیہ السلام سے کبھی ملائک سے کبھی فرشتوں سے کبھی بادشاہوں سے کبھی جنات سے کہ عالم الغیب میں ہوں اور میرے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں قرآن کریم کے بہت سارے آیات پیش کیے ہیں دوسرا ہے شرف تصرف شرف تصرف یہ کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ متصرف ہے فی الامور یعنی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے کسی کا ہی عقیدہ بن جائے کہ میرا پیر ولی نبی بادشاہ بغیر اسباب ظاہریہ کے نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے تو یہ شرف تصرف ایک تو ماتا تل اسباب ہے اسباب استعمال کیے جائے کسی کو نقصان پہنچائی کسی کو نفع پہنچائی یہ تو اور صفت خاصہ اللہ کی نہیں صفت خاص اللہ کی یہ ہے کہ بغیر اسباب ظاہریہ کے کسی کو نفع پہنچانا کسی کو نقصان پہنچانا یہ اللہ تعالی کی صفت خاصہ ہے انسان ماتا تل اسباب کام کر سکتا ہے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن بغیر اسباب ظاہریہ کے نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے اسی طرح قرآن کریم میں جب ایک آیت میں آپ سوچتے ہیں تو آپ دیکھ لیں تو اس میں جب آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں نفع صرف تصرف ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی متصرف نہیں اور و نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے سورة الانعام آیت نمبر سترہ نکالیے ساتواں پارا سورة الانعام آیت نمبر سترہ اب آپ خود سوچ لیں اس میں وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّمْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّمْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَإِيَّمْ سَسْكَ بِخِيَرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اگر پہنچائے تم کو اللہ معمولی سی تکلیف تو نہیں ہے دور کرنے والا اس کو بغیر اللہ کی وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ کا بخیر ان فوالا کل اور اگر پہنچائے تم کو کوئی فائدہ تو یہی اللہ ہر ایک شے پر قادر ہے اب اس آیت میں اگر آپ سوچے تو اس میں نفع شرف تصرف کہ متصرف نفع اور نقصان پہنچانے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں صرف اللہ ہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہی تھی گڈے پر سوال تھی اس کا جو چزاد بھائی بھی اس کے ساتھ اس گڈے پہ سوال تھا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر اس کو دیکھا اور اس کو کہنے لگا میرے چچازاد بھائی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دیتا ہو اور ساری دنیا نہیں چاہتا پھر بھی وہ منع نہیں کر سکتے اور اگر اللہ تعالیٰ نقصان دیتا ہو تو کوئی منع کرنے والا نہیں اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَا شِفَا لَهُ إِلَّا هُو وَإِيَمْ سَسْكَ بِخَيَرٍ فَوَا لَا كُلِّ شَيْمْ تَدِيمُ اسی طرح سورہ یونس میں ایک سو سات آت نمبر ایک سو سات میں ہے لیکن ادھر تحتمہ بدلے اسے سورہ یونس آت نمبر ایک سو سات وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَا لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی ضرر پہنچائیے تو اس ضرر کو سوائے اس کے کوئی دور کرنے والا نہیں نفع اور نقصان دینے والا صرف اللہ ہی ہے اللہ کے بغیر کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں ہے اسی طرح سورة الانعام آیت نمبر پچاس اس میں سوچ لیں تو آپ کو خود پتا لگا کہ اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر پچاس سورة الانعام قُلْ لَا أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبَةِ وَلَا أَقُلُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اقول لكم لینی خزائن اللہ کہہ دے میرے پاک پیغمبر میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانی ہے اللہ کی ولا عالم الغیبا اور میں لم رکھتا ہوں میرے انی ملک میرے پاس خزانے نہیں میں متصرف نہیں اسی طرح آت نمبر چھیالیس سورہ نام کھل رہے مِنَّ خَدَ اللَّهُ سَمْحَكُمْ وہ سور گم قُلُوبِكُمْ مَنْ پی غَيْرُ اللَّهُ يَعْدِيكُمْ ٹی کہہ دو میرے پاک پیغمبر ذرا یہ تو سوچیے سارا گم چھین لے اللہ سے تمہاری اور بسارت تمہاری اللہ کھلوں گی گم اور مور چسبان کر دے دلوں پر تمہارے من الہم غیر اللہ یادی گنگے تو کون ہے دوسرا حاجت پورا کرنے والا اللہ کی بغیر جو دوبارہ دے دے تم کوئی چیزیں ہے کوئی کہ وہ تمہیں دے دے متصرف الامور اللہ ہی ہے اللہ کے بغیر کوئی نہیں جو تمہیں نفع دے یا نقصان دے بغیر اسبابی ظاہری آکے کے اسی طرح سورت الفاتر فاتر آج نمبر دو نکالیے سور فاتر آج نمبر دو ما الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله من ناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله من ناس من رحمة فلا ممسك لها اللہ تعالیٰ اپنی جو رحمت لوگ لیے کون دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے وما سکھ فلا منسل له من تو وما سکھ وہ جو روک دے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں فلا منسل له من جے وهو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا رحمت کھول دے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا رحمت بند کر دے کوئی گولنے والا نہیں احتیاط صرف اللہ ہی کے ہیں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں دیا اسی طرح سورة الفرقان آیت نمبر تین سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سورہ فرقان آیت نمبر تین وَتَّخَذُوا مِن دُنِي آلِهَتَانَ وَالْتَافِرَوْنِي اللَّهِ کے سوا کچھ مددگار حاجت روا بنائے لا يغلقون شيئا وهم يغلقون لقر فرمایا وهم يغلقون ہم زمین زمین رکول کے لیے ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں آئے ہیں پوری پنپیری ہمارے اوپر چسپان کرتے ہیں بتوں کے بارے میں تو بت زمین رکول ہے یہ آیات میں سوچے تو زمین رکول کے لیے ہے ہم زمین زمین رکول کے لیے ہے وہ نیک بندوں کو پکار دیتے اور انشاءاللہ بعد میں میں اس کی تفصیل کر لوں گا مِن لوگ انہوں نے بنائی اللہ کے بغیر اور حاجت پورا کرنے والے لا جب رکون جو کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتی وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور یہ خود پیدا شدہ ہیں ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا سنگھ اپنی لیے برے کا اور نہ بھلے کا کوئی اختیار رکھتی ہے ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا اور لو کسی کے مرنے کا اور نہ کسی کے زندہ کرنے کا اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کا اختیار رکھتی ہے نہ کسی کا مرنے کا اختیار ہے ان کے پاس نہ کسی کو زندہ اٹھانے کا اختیار ہے ان کے پاس اور اب اٹھنے کا اختیار ہے ان کے پاس نہ شرک پہ تصرف کہ متصرف نفع و نقصان پہنچانے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں صرف اللہ ہی ہے جو بغیر اسباب ظاہریہ کے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی طرح سورہ رات آت نمبر سولہ سورہ رات آت نمبر سولہ نکالیے قل پر تخص تم نے جن لم لکھوں گا بھاؤ نہ کرنا ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے جو خود اپنے بلے اور برے کا بھی اختیار نہیں رکھتے قرآن کریم کے صاف الفاظ کیا ہوا ان لوگوں کو کہ اندھی بن گئے ہیں نہ قرآن کریم میں سوچتے ہیں نہ قرآن کریم کو سنتے ہیں نہ قرآن کریم میں تدبر کرتے ہیں تو غیروں کو انہوں نے آج اتروا بنا دیے کسی کو نگے کا مالک اور کسی کو نقصان کا مالک نہ بابا نفع دیتا ہے بچے دیتے ہیں بیماری دور کرتا ہے فلان بابا نقصان دیتا ہے ان آیات میں ذرا سوچیے اس آیات میں نفع شرک ہے اور نفع شرف تصرف قُلْ لَا بَتَّخَزْدُ مِن دُونِي اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُنَا لِأَنْفُزِ النَّفْعَ وَلَا ذَرَّا ان سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر کیا تم نے اللہ کے سوائے کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے جو اپنے بلے اور برے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں اختیارات صرف اللہ کے پاس ہے نفع نقصان کا مالک اور اختیار من صرف اللہ ہی ہے اسی طرح سورت القاف آیت نمبر اٹھائیس نکالیے سورت الحکاف آیت نمبر اٹھائیس ستائیس اٹھائیس نلا لگنا ماحول گنجنا گورال وسل آج لال لا ہوں جی فلا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا لها بل ظلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون وذلك افكهم وما كانوا يفترون اور بلا شبہ ہم نے تمہارے آس پاس کے بستیوں کو بھی تباہ برباد کیا ہے قرآن نے طرح طرح سے ان کو اپنی نشانیاں دکھائی تاکہ وہ باز آ جائیں پھر اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو ان لوگوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے غرض سے الہ بنا رکھا تھا ان آلیہ کو ان معبودوں نے ان آلہانی ان معبودوں نے ان مشرقوں کی کوئی مدد کیوں نہیں کی بلکہ وہ سب جھوٹے معبود ان سے غائب ہو گئے اور غیر اللہ کو معبود بنانا ان مشرقوں کا مانگ بہتان اور تھی طرح مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانَنَا ہند قربانہ لہٰذ وَذَلِكَ ما وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر چو بیالیس نکالیے آیت نمبر بیالیس سورہ سبا بائیس وان پارا فَالْيَوْمَا نَأَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا أملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا سو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور نہیں نقصان پہنچانے کا نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے کملے لباد النفع ولا کرنا ونہ بھول لدینا ظلمو کس کو کہا زنموں ون بھول لدینا ذوقوا عذاب النار اللتی کنتم بیاتو کذبون اسی طرح سورہ شورا آیت نمبر چیالیس سورہ شورا آیت نمبر چیالیس نکالیے وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَا وِيَا يَنْسُرُنَوْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وما كان لهم من اولياء اور وہاں ان کے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے دون اللہ جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے یعنی کیا مطلب یہ کہ کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ان کو نفع پہنچائی بغیر اسواب کی کے ان کو نقصان پہنچائیے نفع اور نقصان دینے والا صرف اللہ ہی ہے اگر کسی کا ہی عقیدہ ہو کہ کو بابا ولی نبی اور بھی کوئی ہے جو مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے اور یہ شرف تصرف اللہ کے ساتھ تصرف میں کسی اور کو شریک ٹہرانا تیسری قسم شرف دعا شرف دعا یعنی پکارنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹہرانا جیسا کہ آجات میں تکالیف میں مصیبتوں میں خوشیوں میں موحد اللہ کو پکارتا ہے اگر کوئی ہو جو اپنے درد و تکلیف میں مصیبت میں اللہ کے بغیر کسی اور کو پکاری تو یہ اشرف دعا ہمارے علاقے میں یہ چاروں قسم کے شرک موجود تھے شرک اعتقادی کے وہ شرک فیلی کے وہ دو اقسام بھی موجود تھے کوئی دیکھنے والا نہ تھا مثال ایسی تھی کہ کسی کا نظر کمزور ہو اور دور ایک بندہ کڑا ہو کوئی اسی پوچھی کہ وہ سامنے جو کڑائے کون ہے وہ کہتا ہے انسان ہے انسان ہے تو انسان مرد ہے یا خاتون ہے جوان ہے یا بوڑھا ہے تو پھر وہ یہ نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے مجھے تو ایک بت نظر آ رہا ہے انسان کا اب پتہ نہیں لگتا کہ مرد ہے یا خاتون ہے جوان ہے یا ہے لیکن مجھے وہ بت نظر آ رہا ہے کہ انسان کا بت انسان کا شکل نظر آ رہا ہے آپ ان کو اینک لگا دیں اس کے نظر کے مطابق اور جب وہ اینک لگائے تو فوراً کہتا ہے ہاں، یہ تو فلائے میرا دوست ہے پھر جانتا ہے اس ملک میں لوگ مانتے تھی کہ شرک بھی ایک چیز ہے توحید بھی ایک عقیدہ ہے لیکن کسی کو یہ پتا ملتا کہ شرک ہے لیکن شرک کون سا شرک ہے کسی کو یہ پتا نہیں لگتا تھا اور مولوی صاحبان کے تجربے خود کے سامنے سجدہ کرو تو یہ شرک کے لہذا کوئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا خود کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو شکتا ہی نہیں اب اس کو یہ پتا نہ تھا کہ بدھ کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک کا ایک قسم ہے شرک ایک عام لفظ ہے اور شرک کے کئی اقسام ہے ان کو پتا متا اللہ تعالی کی رحمتیں ہوں حضرت شیخ القرآن بھی کہ انہوں نے علماء کو اینک لگا دی یہ اینک لگا دو اور پھر دیکھو تو تمہیں شرک بھی نظر آئے گا شرک کے اقسام بھی نظر آئیں گے اور مشرک بھی آپ پہچانیں گے جو بیچاری ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر شر کے فتوے لگاتے ہیں لوگوں کو مشرق کہتے ہیں ان بیچاروں کا گنا نہیں ان کو پتا نہیں انہوں نے اینک لئی لگائے اور نظر ان کا کمزور ہے خود قرآن کو جانتے نہیں قرآن کو سمجھتے نہیں قرآن کی دروس میں بیٹھتے نہیں تو ان کو کیا پتا لگتا ہے ان کے عقیدے میں تو یہ کہ بس کسی نے بدھ کے سامنے سجدہ کیا تو یہ شرک ہے بدھ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو معاہد ہے ان کو اینک لگانا چاہیے قرآن سننا چاہیے قرآن سمجھنا چاہیے تب ان کو پتا لگے گا ہمارے ملک میں شرک العلم موجود تھا ہمارے ملک میں شرک و تصرف موجود تھا ہمارے ملک میں و دعا اور و عبادت بھی تھی لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا جب آپ علوم قرآنی قرآن کے اینک لگائے تو تمہیں پتا لگے گا کہ اس ملک میں کتنی مشرقین ہیں جس کی نظر کمزور ہو جائے ہمارے ساتھیوں میں بھی تو پھر وہ کہتے ہیں شر ختم ہوا اب دوسرے مسائل کی ضرورت ہے کہاں شر ختم ہوا ہے شر تو اب بھی ہے اور جب تک شیطان زندہ ہے شرک رہے گا اور معیدین کی ذمہ داری ہوگی کہ شرک کی تنقید کرتے رہے کس نے کہا ہے کہ شر ختم ہے آؤ ہاں، میں تمہیں بتاتا ہوں کتنی مشرقین ہے اس ملک میں اور شرک کرتے ہیں قسم ہے شرک فی دعا اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو دعا میں پکارنے میں شریک ٹہرائے ہر شخص اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو بغیر اسبابی ظاہریہ کے پکارنے میں صدار جانے <clears throat> اس کو مشرق کہا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ شرک دعا کی تردید کی تو جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو دیکھیں کہ اس میں مشرق کی تردید ہے تو کون سے قسم کی شرک کی تردید ہے سورت الانعام آیت نمبر چالیس نکالی ہے <coughs> سورت الانعام آیت نمبر چالیس قُلْ رہا تھا گینا عَذَابُ اللَّهِ پاٹ گھوم سا اللَّهِ کون تم سادی گن بل ایاو تدونا دوں ما تدونا شما انشاء دوں نہیں ما تشرکون شاء اللہ من تفری عذاب اللہ رہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے بل آئی تو بتاؤ کیا اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا تم پر آخری گڑی آ جائیے اگر اللہ تدون ان کنتم تم تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گی اگر تم سچے ہو بل ایاو تدون فیشکما تدون ایلے انشاء بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں گے جیسا کہ تمہارے روز مزا کا معمول ہے بلکہ آؤ تو دھونا بھائی سے گما تو دھونا لے ان شاء اللہ وہ تنسانا ماتو شری دو وہ جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریف ٹہرا دیتی دی تھی بلکہ تو دھونا بلکہ صرف اللہ ہی کو پکارو گے اللہ ہی سے مدر مانگو گے اسی طرح صورت الانام آیت نمبر جَانَا مِنْ لائنان جانا مِنَ الشَّاكِرِينَ منها ومن كل كرب ثم کل تشركون آپ ان سے پوچھئے وہ کون ہے جو تم کو جنگل اور دریا کی تاریخوں سے بچا لاتا ہے جس کو تم گڑگڑا کر اور چپکی چپکی پکارا کرتے ہو کیا وہ ہم کو اس بلا سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان تاریکیوں سے بل بل کے ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے مگر تم پھر شرک کرنے لگتے ہو جب تکلیف آئے تو پھر کسی اور کو نہیں پکارو گے بڑے بڑے تکالیف میں مصیبتوں میں پھر تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں اسی طرح سورت الانام آت نمبر نمبر اکہتر سورت آت نمبر اکتر نمبر اکہتر مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْنَا وَلَا دُرُونَا ونرد على بعد کا دان ان میرے بات پیغمبر آپ فرمائیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جو ہم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ ہم کو نقصان پہنچا سکے اور کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں جس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سے بارہ من گرما چکائے کیوں ہم کسی اور کو پکارے کیوں ہم کسی اور سے مدد مانگے بلکہ یہ مشرقین تھے جب بڑے بڑے تکلیفوں میں مصیبتوں میں پانس جاتے تھے تو پھر صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے اور مشرقین جب غیر اللہ کو پکارتے تھے تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک بند ہم نے جن کی صورتیں جن کی شکلیں جن کے مجسمے جن کی تصاویر اور شبیہیں ہم نے بنائی ہیں نیک بندوں کے ارواح اس میں داخل ہوتے ہیں انہوں نے جو بنائے تھے وہ ان بتوں کی اسی وجہ سے عبادت نہ کرتے کہ لگڑی کا بتے یا پتھر کا بتے یا مٹی کا بتے انہیں ہمارے خدا ہیں بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نیک بندوں کی مورتی آئے نیک بندوں کے مجسمے ہیں نیک بندوں کی شکلیں ہیں ان کے ارواح اس میں آتے ہیں اور ہم ان کو پکارتے یہ ہماری مدد کرتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اپنی تفسیر اور اسی طرح مشہور عالم اور مورخ علامہ شارستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے الحاكم لا يعبد صنما من حيث أنه خشب أو حجر بل إنما يعبدونه لإعتقاد منها تماثيل الكواكب أو تماثيل الأرواح السماوية أو تماثيل الأنبياء والصالحين الذين مزوا حقا من بتوں کی عبادت اس حیثیت سے نہیں کرتے کہ بت لکڑی مٹی یا پتر کی ہیں ان کا آنکھی آئی تھا کہ شکلیں ستاروں ملائکہ انبیاء علیہ ہے یا نیک بزرگوں کی ہیں تو اس میں ان کی ارواح آتے ہیں وہ ارواح نیک بندوں کی متصرف ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو پکارتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی <clears throat> کچھ مولوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اقالیم میں تقسیم کیا ہے مختلف اقلیمیں ہیں اور ہر اقلیم کا اختیار اس اقلیم کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور پھر اولیاء کرام کے ارواح کا سال میں ایک بار غار میں میٹنگ ہوتا ہے اور اس اجلاس میں اس میٹنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی آتی ہے اور آئندہ سال کے لیے پروگرام بناتے ہیں آج کل بھی دروس میں کہتے ہیں نیچ بندوں کی اروائیں ہم ان کو پکارتے ہیں اللہ خواجہ فرید الدین افطار رحمہ اللہ نے فرمائے ہر کے خواہی اس خدا خواہی پیسہ ہر کے خواہی اس خدا خواہی پیسہ نیست دردست خلائی چور شر جو کچھ مانتی ہو اے میرے بیٹے اے میری برخوردار ہر چی خواہی اس خدا خواہی پیسہ جو کچھ مانتی ہو تو اللہ سے مانگو نیست دردست خلائی شعر و شر مخلوق کی آت میں خیر و نہیں ہر غیر حق رائے پسر نیست در عالم ازو گمراہ تر اور جو لوگ اللہ کی بغیر بیٹی کسی اور کو پکارتی ہے نیست در عالم ازو گمراہ تر تو عالم میں اسے اور زیادہ گمراہ کوئی بھی نہیں صرف اللہ ہی کو پکارو اور اللہ ہی سے مانگو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے وسیلہ ہے اور انشاءاللہ اس میں میں آئندہ تفصیل اور بحث کر لوں گا کہ وسیلہ ہم مانتے ہیں <clears throat> لیکن وسیلہ کیا چیز ہے اور کون سی وسیلہ جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے اور ان کی جو استدلالات ہیں انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کر لوں گا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب اس شر کی تردید کی کہ اللہ کے بغیر پکارنے کا لائق اور کوئی نہیں صرف اللہ ہی ہے جس کو مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں پکارا جاتا ہے مشرقین کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ اولیائی کرام نیک بندی پیر ولی یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے سفارشی ہیں جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ نکالے سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ گیار وان پارا وَلَا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَذُرُهُمْ وَلَا يَنْفَرُهُمْ اللہ کے سوائے یسو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور کافر یوں کہتے ہیں کہ معبود اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کرنی والے ہیں شفا یا شفاو سفارش کرنے والے ہمارے لیے سفارش ہے مشرقین مکہ کا بھی یہ خدا تھا ابو جال کا بھی یہ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ نیک بندی ہمارے لیے سفارشی ہیں بادشاہ کے پاس جانا مشکل ہے تو اس کے لیے لوگ سفارشی بناتے ہیں جج کے پاس جانا مشکل ہے تو اس کے لیے وکیل پکڑتے ہیں یہ بھی ہماری لیے سفارش ہی ہے تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا تُنَبِهُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي سَمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کہہ دیجئے میرے پیغمبر اَتُنَبِهُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي سَمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبردار کرتے ہو ان چیزوں پہ جس کا اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمینوں میں پتا نہیں کہ جیسا کہ جج کو موکل کا پتا نہیں جج کو مدعی کے دائی کا پتا نہیں تو وکیل بتاتا ہے تو تمہارا یہ کی جائے کہ اللہ کو تمہارے حال کا پتا نہیں حالانکہ اللہ تو عالم الغیب گئے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتائے قُلَّا لَا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي سَمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اَمْ بِغَائِرُ مِنَ الْقَوْلِ قرآن کریم نے ان کی تردید کی اسی طرح سورہ زمر میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں اور پھر اپنی لئے دلیل بناتے ہیں کیا رہتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش تھی اور کا سالی تھی لوگ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں روایت عنہ سے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس کو آگی کیا اور فرمایا اللہم کننا نبی کا صلی اللہ علیہ و تسلی اللہ ہم پیغمبر کو وسیلہ بناتی تھی وہ ہمارے لیے دعا کرتی تھی تو برساتا برساتی تھی آپ وَإِنَّا سبھی لے کبھی ہم نے بھی کہا اور اب ہم پیغمبر کی چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو دیکھو وسیلہ ثابت ہوا ہم کہتے کب ہم نے وسیلہ نہیں مانا ہم تو کہتے قرآن میں دو جگہوں پہ وسیلہ ثابت ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مائدہ میں ہم وسیلہ مانتے ہیں لیکن وسیلہ ہے نیک عمل اپنے عمل کو وسیلہ بنا دو کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں نیک عمل کیا ہے اس کے وسیلے سے میرے میرا مدد کر جائزے اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں نیک بندی کی خدمت کی ہے یہ ہم وسیلہ بناتے ٹھیک ہے آپ کی خدمت ہے یہ عمل ہے جو فقہا لکھتے ہیں کہ وسیلہ میں زوات ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی نیک باندی کی آپ نے خدمت کی اور اس کو وسیلہ بنایا جائز ہے لیکن اس کے عمل کو ان کے ذات کو وسیلہ بنائے کہاں سے ثابت ہے اور جو آپ دلیل پیش کرتے ہیں تو ادھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم پیغمبر کو وسیلہ بناتے تھے اب ہم ان کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو کیوں پیغمبر بہتر تھے یا ان کے چچا حضرت عباس بہتر تھے پیغمبر بہتر ہے تو پہلے پیغمبر کو وسیلہ بنا بناتی تھی اور اب حضرت عباس کو وسیلہ بنا رہے کیوں اسی وجہ سے کہ اس وقت پیغمبر پاک زندہ تھے تو وہ دعا فرماتی تھی اسی وجہ سے علامہ نے لکھا ہے اِنَّا کا بھی نبی مطلب یہ اِنَّا لے گا بھی دعائی اب انسے کا ان نبی ایک مزام معذوف ہے اس وقت پیغمبر زندہ تھی وہ ہمارے لیے دعا کرتی تھی اور چونکہ فوت ہو گئی ہے ادھر دعا نہیں ہو سکتا اب پیغمبر کا چچا زندہ ہے تو اس کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں یہ تو ہم مانتے ہیں بدھ آئے امی نبی ایک مرتدین بیچاروں کو ہی پتا بھی نہیں کہ پیغمبر کی چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو پیغمبر کو اب کیوں وسیلہ نہیں بناتے اسی وجہ سے کہ پیغمبر اس وقت زندہ تھے اب پیغمبر پاک فوت ہو چکے ہیں اور اس کی چچا عورت عباس زندہ ہے تو اسی وجہ سے ان کو وسیلہ بنا دیا شفاعت مشرقین کہتے ہیں ہمارے لیے سفارش ہیں ہے دو قسم کے ہیں ایک ہے شفاعت ازنی اور دوسرا ہے شفاعت قاریہ شفاعت ازنی وہ ہم مانتے ہیں اور شفاعت ازنی کے ہم قائل ہیں لیکن شفاعت ازنی کی چار شروط ہیں پہلا شرط یہ کہ شفیع اور مشہور دونوں معاہد ہوں دونوں معاہد ہوں شفیع اور مشہور دوسرا یہ کہ شفا تب ہوگی جب اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ملے گا اور تیسری شرط یہ کہ شفاعت قیامت کے بعد ہوگا اور چھوٹا شرط یہ کہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من شار سب سے پہلے سفارشی میں ہوں گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفا اللہ اللہ لمن ادن اللہ الرحمن ورزی اللہ قولا لمن ادن اللہ الرحمن جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اللہ لہو اور اللہ راضی ان سے قول کے اعتبار سے کیا مطلب شفیع معاہد ہو مشرو معاہد ہو تو ابھی تک قیامت واقع نہیں ہوا پیغمبر نے شفاعت نہیں کیے شفیع اور مشروع کی ایمان کا پتہ نہیں لگتا اور تم کہتے ہو میں بابا کے پاس ہوں بابا فلاں بابا میری شفاعت کر فلاں میری شفاعت کر جبکہ وہ مرد آئے اس کے قبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے سفارش ہی ہے نئی شفاعت کی آمد کے بعد ہوگی ہاں دعائے زندہ آئے اس کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرے سوا ان کا نفاسلن اور مفضوبہ چاہے وہ تم سے بہتر ہو چاہے وہ تم سے بہتر نہ ہو وہ تمہارے لیے دعا کر سکتا ہے نبی علیہ السلام و سلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا لا تنسنا بھی دعائے گیا بھائی بھائی آنو دعا میں نبولیے حضرت عمر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تھی پھر بھی حضرت عمر کو فرمایا لا تنسنا بھی دعائے گیا ہی اے میرے بھائی ہمیں دعا میں بوری ہے دعا ایک ہے دعا ایک ہے عمل وسیلہ ہم مانتے ہیں لیکن وسیلہ ہے عمل فعل تواتے و ترک المعاسی سارے میں اے وقت ابو تبویلین وسیلہ پہ لکھتے ہیں من فعل ماسی وسیلا وسیلہ نیک عمل اور ماسی سے اپنے آپ کو بچھانا یہ عمل اگر آپ وسیلہ بناتے ہیں تو جائز ہے امام نصفی نے بھی لکھائے ہے امام راضی نے بھی لکھائے کا ہے کشاف بھی لکھائے تو سارے تفاصیر بلکہ اللہ المانی نے چھٹی جلد میں لکھا ہے کہ جو لوگ خبروں پہ جاتے اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور مردوں کو وسیلہ بناتے ہیں ذالکا من بدا اللہ لم لمف لا من سلاف علامہ المانی لکھتے ہیں ذالکا من البدائل لٹی لم یفالا آدم من السلف یہ ان بدات میں سے ہے جو سلام میں سے کسی نے عمل نہیں کیا ہے حضرت شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ دہلوی جس کے سارے علماء کے سند شاہ علی اللہ پہ روکتے ہیں شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں کل من الہ بلد اجمیر اور الہ قبر سالار مزود غازی لحاج گہاز دنیا تبہ سما آسما اسمن اکبر من القتل والزنا ہر شخص جو سالار مفروض غازی کی قبر بھی گیا یا اجمیر شریف گیا لیاد گہذا دنیا تبہ سما کسی ضرورت کے بنا پر کہ ادھر اپنا حاجت مانگتا ہے فقط آزما اس من اکبر قتل و زنا اس نے قتل اور زنا سے بھی بڑا گنا کیا اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رہا ہندا ہر ستاون اس لیے ہیں ستاون پہ لکھتے من زننا عند القبور افضل من دعا في المساجد فقط کا بھرا وہ کتب المسلمین بذالک جس نے یہ عقیدہ بنایا کہ میری دعا مسجد سے زیادہ قبر کے پاس قبول ہوتی ہے تو امام آرائی مولا نے لکھا ہے وہ اب علماء کے اتفاق سے کافر ہو گیا فقط کا فرا وقد اتفقا المسلمین بذالک ہاں دعا دو قسم کی ہے ایک ہے دعا المسئلہ اور دوسرا ہے دعا العبادت دونوں میں فرق ہے دعا المسئلہ کسی کو پکارنا اس نیت سے نہیں کہ میں اس کو کا عبادت کرتا ہوں یا یہ میرا علاؤ حاجت روائے بلکہ تم اس کو آواز دیتے ہو پکارتے ہو جیسا کیا دے دے علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا سم ادو اڑنا یا تین پھر ان کو پکار ہو تو یہ پکارنا یہ دعا المسئلہ ہے العبادت نہیں ہے دوسرا ہے دعا میں عبادت اس نیت سے پکارنا کہ میرے حاجت روائے میری حاجت پورا کر دے تو یہ دعال عبادت غیر اللہ کے نام پہ اور غیر اللہ سے یہ شرک ہے غیر اللہ کو پکارنا اور اس کو اس نیت سے کہ میرے حاجت روائے تو یہ شرک ہے سورہ نال آیت نمبر بیس نے کہا لیے نال آیت نمبر بیس آیت نمبر بیس سورہ نال چوک بک پارہ والذین یدون من دون الله لا يخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون والذین یدون من دون الله وہی کافر اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں جن کو پکارتے ہیں یدون من دون اللہ پکارتے ہیں اللہ کے بغیر کسی اور کو دا یدو خواستن اس میں ہم کہتے ہیں را مدد کو بلانا مدد مانگنا والذین یدون من دون اللہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کی بغیر کسی اور کو لا يخلقون شيئا وهم يخلقون پیدا نہیں کر دے سکتے کسی چیز کو وهم يخلقون اور یہ پیدا شدہ ہے ہم ضمیر کول کا لایا وَنُن کے ساتھ ضمیر جمع ذوالقول کے لیے آتا ہے وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَائِينَ وما شهونا ايانا يبسون اموات یو بس اموا زنده مردے نہیں آج پادشاہی کے للو پنجو پنجو شد سپاہی قرآن کی سری آیات اموات اموا تم گھر آیا ہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو نکا وہ مردی تو اس آج میں تھوڑا سا سوچئے شیخ القرآن اللہ کی رحمتیں ان پہ فرماتی تھی یہاں سے تقریباً اٹھارہ میل آگے جانگیرہ کے طرف ایک گاؤں ہے توڑے اور نام ہے اس کا ادھر بہت بڑی درگاہ تھی اور شیخ القرآن اللہ کی رحمتیں ان پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ ذہانت اور قابلیت بھی عطا کی تھی سوچ سمجھ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا تو جب وہ اس ملک اللہ اپنے علاقے میں آئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ادھر کام کروں گا تو ہی سنت کا تو انہوں نے دو کام کیے پہلا ہی کہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کڑا کر دیا یہ نہیں کہ مدرسہ بنایا اور پھر لوگوں سے چندی حصول کرتے رہے اور لوگوں کو کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے نہیں انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کڑا کر دیا تاکہ میں لوگوں کا محتاج نہ بنوں تو اسی زمانے میں اس علاقے میں بجلی نہیں تھی تو شیخ القرآن نے نیاوالی میں آٹے کا ایک مشین خریدا جو ڈیزل سے چلتا تھا اس کو لے آیا اور ادھر نے جو گزرائے اس کے ساتھ ہماری زمین تھی ادھر اس کو سٹ کیا اس سے پہلے لوگ یہاں سے گندم اور جو وغیرہ یہاں سے تقریباً آٹھ کلو میٹر دور رہے جگہیں بٹا کر ادھر لے جاتے تھے پیسنے کے لیے شیخ نے مشین ادھر لگایا اس میں دو فائدے تھے پہلا ہی کہ میں اپنے پاؤں پہ کڑا ہو جاؤں اور اپنے کمائی پہ گزارا کروں اور دوسرا ہی کہ لوگ ادھر آتے رہیں گے تو میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ان کو مسئلہ بیان کرتا رہوں گا کیونکہ ان کا کوئی لوگوں کا اور کوئی چارہ تھا نہیں وہ تو اپنے مکئی گند جو وغیرہ پیسنے کے لیے ادھر لے آتے تھے اور دوسرا ہے کہ شیخ القرآن نے یا اس علاقے میں جو بھی طاقتور زوراور لوگ تھی ان کے ساتھ شراکت کاروبار بنا دیے ان کے ساتھ شراکت کی ہمارے اس علاقے میں قریب ایک گاؤں ہے مانیری وہاں کے لوگ بڑے بدماش اور دشمندار قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں اس گاؤں میں ایک بندہ تھا شہرداد بابا نام تھا اس کا بڑا بہادر تھا بڑا ٹکرا تھا اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آتا تھا تو شیخ القرآن نے اس کے ساتھ ایک یہاں میل آئے اس میں شراکت کی اور اس کو اپنا شریک اور صدار بنا دیا تاکہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہو ادھر کبھی بھی ایک گاؤں ہے دوسرا ادھر ایک بندہ سے اکبر بابا مجھے وہ یاد ہے پگڑی رکھ آتا وہ لنگی اور پگڑی لمبا کتتا اس کا بڑا پکڑا بندہ تھا اس کے ساتھ شیخ القرآن نے ٹرک شریک خریدا دونوں کے صداری بن گئی تیسرا بندہ تھا ادھر زیدہ میں اس کا نام تھا نیاز محمد خان جو خوانین میں سے تھا اس کے ساتھ جب دکان میں شراکت کی یہ تین مجھے یاد ہیں تینوں بڑے تکڑے زوراور بدماش قسم کے لوگ تھے پشتوں میں بدماش طاقتور کو کہا جاتا ہے وہ بدماش نہیں جو بد کردار ہو تو ان تینوں بڑے تکڑے بدماش قسم کے لوگ تھے یہ جب فارغ ہوا میں سوچتا تھا کہ میرے والد تو بڑے متقی اور بےوزگار بندی تھے یہ اس نے کیا کیا تھا اس کے لیے کوئی شریف لوگ نہ تھے دیندار نہ تھے علماء نہ تھے کہ ان کے ساتھ شریف کاروبار کرتے کہ ادھر بدماش ادھر بدماش ادھر بدماش اور ان کے ساتھ شراکت کی میں اس پہ سوچتا تھا بہت زمانہ بعد میرے ذہن میں یہ نکتہ آیا شیخ القرآن یہ چاہتا تھا اور یہ نکتہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ قرآن میں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے چار اصناف میں سے بیویاں جائز کی قرآن لوگوں کے لیے چار بیویاں یہ چار اسمان میں سے جتنی بھی پیغمبر کر سکتی تھی ان کو اجازت تھی تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرما لے اللہ یقون علیہ کا حرج تمہارے لیے چار اقسام اسی وجہ سے جائز کیے کہ تمہارے لیے بیان کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ تمہارے سسرال زیادہ ہوں گے جگہ جگہ جس قوم میں آپ جائیں گے تو ادھر تمہارا سسرال ہوگا تمہارے ساتھ کڑے ہوں گے تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ شیخ القرآن نے اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ کاروبار بنا دیا کہ اگر میں مانیری میں مسئلہ بیان کروں تو شہداد بابا میرے ساتھ کڑا ہوگا کوئی مخالفت نہیں کر سکے گا اگر میں زیدہ میں مسئلہ بیان کروں تو نیاز محمد خان میرا شراکت یہ کاروباری دوست ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا وہ اتنے ذہین اور ہوشیار تھے ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں یہ لوگوں کو اپنے دشمن بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری لیے بڑا مسئلہ بن گیا گاؤں میں بڑا مسئلہ بن گیا شیخ القرآن کی تاریخ کو تھوڑا سا سمجھے نبی علیہ السلام کی تاریخ کو تھوڑا سا سمجھے صرف مربیت نہیں ہے کہ تم کتابیں پڑھو اور پڑھاتے رہو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ منورہ میں مختلف قسم کے لوگ تھے یہود تھے نفارہ تھی دوسری تھی تیسری تھی نبی علیہ السلام نے اکیس معاہدات کیے وروم معاہدے مسلمانوں کے ساتھ نہ تھی دوسروں کے ساتھ تھی صرف اس لیے کہ مکے والی معاہدے کر رہی تھی اور لوگوں کو اکٹھا کر رہی تھی نبی علیہ السلام کی دشمنی کے لیے تو ادھر نبی علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ اندرونی فساد میرے لیے نہ ہو اندرونی مخالفت نہ ہو اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں مخالف نہ ہو اور پھر جس نے مخالفت کی اس کا انجام ساری دنیا کو پتا لگ گیا مسئلہ بیان کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے سوچنا چاہیے طریقہ کار اپنانا چاہیے تو نبی علیہ السلام شیخ القرآن اللہ کی رحمتیں پہ تو دیر میں وہ مسئلہ بیان کرتے تھے ادھر انہوں نے مشین لگایا دوسرا تو دیر میں کیوں لگایا درمیان میں بہت سارے گاؤں تھے ادھر بہت بڑی درگاہ تھی درگاہ کے سامنے اس نے کاروبار شروع کیا تاکہ میں کاروبار بھی کرتا رہوں اور مسئلہ بھی بیان کرتا رہوں دونوں چیزیں ایک ساتھ چلاتے رہے دنیای کاروبار بھی اور دینی کام بھی اسی وجہ سے ان کی ذہانت ان کی قابلیت ان کی منصوبہ بندی وہ بڑی قابلی دی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کام کیا آج کا ہمارے علماء بس جذبات دین علم پہ مقدم ہو گئے سب کچھ بگاڑ دیا مولی کو بھی بدنام کر رہے ہیں دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں مدرسوں کو بھی اور پگڑی اور لباس کی حیثیت بھی انہوں نے ختم کر دی اور میں نے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے اپنے دوست میں کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف مولی کو بدنام کرنے کے لیے عالم اور مدرسے کو بدنام کرنے کے لیے پگڑی کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے مقابل ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ایک بہت بڑا لمبا داستان ہے کہ کہاں سے کہاں تک شروع ہوا تھا اور کس طریقے سے دین اور علماء اور دیندار کو بدنام کر رہے ہیں بہرحال حضرت شیخ القرآن قرآن نور اللہ مرکزوں نے تھوڑ میں مشین لگایا اور اندر مسئلہ بھی بیان کر رہی تھی ایک دن حضرت شیخ القرآن فرماتی تھی میں اپنی مشین میں بیٹھا تھا اور اسی میں لوگ آئے مجھے کہا کہ ہم نے مولوی کو لائے آؤ ان کے ساتھ مناظرہ کرو میں نے کہا ٹھیک ہے کہا ہے انہوں نے کہا ادھر مسجد میں بیٹھے ہیں جب میں مسجد میں گیا بہت سارے لوگ آئے ہیں دیواروں پہ لوگ چڑھے ہیں چھتوں پہ چڑھے ہیں مسجد بھرا ہوا ہے میں حیران ہوا جب میں گیا تو ایک مولوی صاحب انہوں نے لایا تھا مردان سے انہوں نے کہا ان کے ساتھ مناظرہ کر لو میں کہا ٹھیک ہے جب ہم بیٹھ گئے تو مولانا صاحب ان سے پوچھنے لگے کہ قبروں میں جو پڑے ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے میں نے کہا تم کہتے ہیں قبروں میں پڑے میں بھی کہتا ہوں قبروں میں پڑے اس نے کہا نہیں یہ اولیاء کرام جو مردے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا کی جائے میں نے کہا تم کہتے ہو کرام میں مردے میں بھی کہتا ہوں کرام میں مردے تو اس نے کہا نہیں یہ جو اولیاء کرام لوگوں نے دفنائے ان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے میں نے کہا تم کہتے ہو اولیاء کرام تھے اور لوگوں نے دفنائے میں بھی کہتا ہوں کرام نے لوگوں نے دفنائے اب مولی چپ گیا کوئی بات نہیں کرتا میں تو سمجھا کہ اس کا مقصد کیا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ حضرت آپ جو سوال کرتے ہیں تو آپ کو سوال کا طریقہ نہیں آتا آپ کا مطلب یہ کہ جو اولیاء کرام اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور لوگوں نے دفنائی ہے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ زندے ہیں یا مردے ہیں یہ مطلب ہے تمہارا ہاں ہاں ہاں یہ مطلب ہے یہ مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں شیخ القرآن نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ مردے ہیں اور لوگوں نے دفنائے ہیں تمہارا کیا رائے ہے صاحب نے کہا وہ زندے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے گیا کہاں پہ نے کہا قرآن میں میں نے کہا دکھا دے قرآن میں الماری سے قرآن کریم اٹھایا اب کبھی سولہواں پاروا کبھی پندرہ پاروا کبھی بیسواں پاروا نکالتا ہے اور دیکھتا ہے میں چپ کے بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہے پانچ دس منٹ گزر گئے اور میں چپ کے بیٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھے نکال سکتا ہے یا نہیں اس کو پتہ نہیں لگا میں نے کہا یہ قرآن تھوڑا سا مجھے دے دیں جب میں نے نکالی تو میں نے کہا یہ آیت ولا سَبِي ہاں ہاں یہ آیت تمہیں معلوم ہے اور ہمیں نہیں بتاتے شیر القرآن فرما دیتے تھے میں نے کہا اچھا چلے اس کا ایک لفظی ترجمہ تو کر لے نہو نہ کہو لمن ان لوگوں کو یقتلو جو قتل کیے گئے اموات المردے میں نے کہا تھوڑا سا صبر کرو یقتلو کا کیا معنی ہے قتل کیے گئے میں نے کہا قتل تو ہوئی ہے نا اس نے کہا ہاں ہاں قرآن نے کہا یقتلو میں نے کہا چلو تمہاری بات صحیح مردہ اس کو کہا جاتا ہے جسے سانس نکل جائے اور بدن سے ہی سلامت ہو اور مقتول اس کو کہا جاتا ہے جسے سانس بھی نکل جائے اور اس کا بدن بھی چور چور ہو اس کا بدن بھی ذرہ ذرہ ہو اس کے بدن میں بھی زخم ہو تو چلے ماں مردے نہ صحیح مقتول تو ہے نا مولا صاحب نے کہا ہاں ہاں مقتول ہے لوگوں نے جب یہ سنا تو شور مچایا کہ یہ تو صرف مردے کہتا ہے اس نے تو مقتول بھی کہی کہ مرد سانس بھی نکلا ہے اور بدن بھی چور چور ہے ایک آیا مکہ مارا دوسرا آیا اس کو مکہ مارا لوگوں نے مولی صاحب کو مکے مارے اور چلے گئے اب مسجد میں صرف میں اور مولوی صاحب رہ گئے مولوی صاحب نے مجھے کہا تم نے میرے ساتھ کیا کیا میں نے کہا میں کیا کیا تم آئے تھی مناظرے کے لیے میں تو نہیں آیا تھا آپ کے پاس اس نے کہا مجھے تو مردان سے لایا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ نے مناظرہ جیت لیا اس کو ہرایا تو ہم آپ کو دس روپے انعام بھی دیں گے کرایہ بھی دیں گے اب مجھے نہ انہوں نے کرایہ دیا نہ انعام دیا اور نہ میں نے چائے پی آئے اب میں کیا کروں میں نے کہا آؤ میرے ساتھ میں اپنے مشین لے آیا آٹے کا مشین میں نے لگایا تھا میں نے پہلے منشی کو کہا کہ ان کو ناشتہ کراؤ مولی صاحب نے ناشتہ کیا پھر میں نے پانچ روپے ان کو دی کہ یہ تمہارا کرائے اور آئندہ نہ آنا اس نے کہا میں کوئی خدا کی قسم میں ان کے ساتھ کر نہیں آؤں گا کہتے ہیں یہ زندے ہیں اللہ تل من یقتل فی یہ یقتلو تو کہا ہے اور پھر آخر میں اللہ نے کیا کہا وَلَا مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سبھی بل احیاء ولا لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں دوسری جگہ اللہ نے فرما یہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے تو اگر ادھر تم کہتے دنیاوی زندگی ہے دنیاوی کیسی زندگی ہے تو پھر رزق بھی دنیاوی ہوگا کیونکہ رزقون بھی ثابت ہے اور جب دنیا میں رزق کہتے ہیں تو پھر پاخانہ بھی چاہتے ہیں نا تو اگر رزق بھی دنیاوی ہو تو قبر میں مردہ کون سے پاخانے میں جاتا ہے وہ بتا دیں نہیں وہ زندگی بھی اب ہے برزخی زندگی ہے حیات بھی برزخی ہے ادھر بھی اللہ نے فرمایا والذین یدون من دون اللہ لا شیئا وهم یخلقون وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر لا یخلقون شیئا کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی یخلقون اور یہ پیدا شدہ ہے اموات غیر احیاء مردے اور زندہ نہیں وما یشعرون ایانا یبسون سورہ آل عمران نے فرمایا وما یشعرون ایانا یبسون ان کو خود اپنے آل کا پتہ نہیں کہ کب اٹھائی جائیں گی اور ادھر فرمایا وما یشعرون ایانا یبسون تمہیں بھی پتا نہیں ان کو بھی پتا نہیں کہ کب اٹھائی جائیں گی پکارنا صرف اللہ ہی کے نام ہے اور صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جب قرآن کریم نے کیا وہ میں سنی اب وہ انتار ہمروا ہندی میں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کو پکار دی پھر حضرت یونس کا تذکرہ کیا وظنوني اذهب مغاضبا فظننا ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين سورة الانبياء آج نمبر 90 نکالیں پھر ہم زکریہ کا تذکرہ کیا لَا زکریہ فَرْدَا دار بہور دلا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَحَدْنَا لَهُ يَحْيَا وہ لَهُ زَوْجَا دیکھیں دیکھے ایوب علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں یونس مجلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے ہیں زکریہ علیہ السلام کا بیٹا نہیں تو کس دربار پہ بیٹھے مانگتی ہے صرف اللہ سے مانگتا ہے کیا اللہ مجھے بیٹا انا فرما وزریا امادار بہو لا تذرنی فردا وہ انتخر الوار سین تو صورت کا خلاصہ نکالا انہم کانو یسارعون فی الخیرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين یہ سب انبیاء علیہ السلام اچھے کاموں کو کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے اور امید و خوف کے ساتھ ہم کو پکارتے تھے انہم کانو یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين صرف ہمیں پکار دی تھی سورت کا خلاصہ ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام بہت بڑی لوگ تھی حضرت ایوب اپنی بیماری کو نہ ہٹا سکی حضرت ایوب اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکال سکی حضرت علیہ السلام سو سال کی عمر میں ان کا کوئی بیٹا نتا تھا اللہ سے مانگتا ہے تم اوروں کی دروں پہ اوروں کے درباروں پہ جاتے ہو اور مجھے بیٹھا دے دو مجھے بیٹھا دے دو ساری امر دل کا ڈھونڈنا رگ ڈھونگا رہا وکانو لنا خاشعین اسی طرح سورة محکم آیت نمبر چار نکالیے سورت الاقاف آیت نمبر چار قُلْنَا رَأَيْتُمْ مَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَرُونِ مَا ذَا خَلَهُ مِنَ الْأَرْضِ عَمْ لَا اُنْشِرْكُمْ فِي سَمَاتِ اے میرے پاک پیغمبر آپ ان سے فرمائیے بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کی سوا عبادت کرتے ہو ذرا مجھ کو یہ دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کوئی سا ایسا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے میرے پاس یا تو کوئی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو یا انبیاء صاحب کی کوئی معتبر رواج جو نقل ہو چلی آئی ہو وہ پیش کرو اگر تم سچی ہو بتاؤ کوئی دلیل تم کہتے ہو فلاں بابا بیماری کا ذمہ دار ہے فلاں بابا اولاد کا ذمہ دار ہے فلاں بابا مقدمہ کا ذمہ دار ہے یہ تم نے ان کو صرف سونپی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری سونپی ہو بتا دو کوئی آیت بتا دو کوئی روایت اور اگر تم ان کو یہ ذمہ داری سونتے ہو تو ان سے پہلے اولاد کا ذمہ دار کون تھا سے پہلی بیماری دور کرنے والے کا ذمہ دار کون تھا اگر کوئی اور تھا تو کیوں تمہاری مرضی ہے کبھی کسی کو الہ بناتے ہو اور کبھی کسی کو اور اگر اس سے پہلے اللہ ذمہ دار تھا تو کیوں اللہ تعالیٰ تھک گیا لائے ہوں حفظ حفظات اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں آتی تو جن کو تم پکارتی ہو وہ حاجت روا نہیں وہ حاجات پورا کرنے والے نہیں حاجات پورا کرنے والے صرف اللہ ہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا سورہ مریم آج نمبر اٹھائیس نکالے اڑتالیس ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ اور والد کو کہا جمتا دونوں ربی اللہ گناہ ربی شکیہ ماں وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور میں تم سے اور ان سے جن کو تم اللہ کی سوا پکارا کرتے ہو سب سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کنارہ کشی کی اور تم مسجد کو مدرسے کو نہیں جوڑ سکتے جس میں تمہاری اوپر پابندی لگ جائے کہ مسئلہ تو عید بیان کرنا تم کہتے ہو چلے میں بیان کروں اگر میں یہ چھوڑ دوں تو میں کہاں سے کہوں گا مولوی صاحب تمہارا اتنا اللہ تعالیٰ کے اعتماد نہیں اسی طرح سورت الحج آج نمبر بارہ نکالیے لال گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس چیز کو پکارتا ہے جو ہمیں اس کو کچھ بگاڑ سکتی ہے اور ہمیں اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا ہاں، یہی درجے بدترین درجی کی گمراہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکار دے یہ پیر ہے یہ ملنگ ہے یہ بادشاہ ہے اور ان کے در دیوار پہ آپ جاتے ہیں اور صدارے سوتے ہیں ان سے پکار اللہ کو چھوڑ ہو اسی طرح سورہ سورج آج نمبر چودہ نہ والذين يدعون من دونه لا يجيبون لهم بشيء الا كباسط كفي الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جو ندی کی کنارے بیٹھ کر ہاتھ پہلائیے اور پانی کو کہہ رہا ہے او پانی میرے ہاتھ میں میرے منہ میں آؤ میرے منہ میں آؤ آ سکتی ہے نہیں آ سکتی اسی طرح غیر اللہ امداد نہیں کر سکتا اللہ کے بغیر پیر میں مولوی میں ملا امداد کر سکتا ہے بغیر اسباب کی نہ بھی صرف دعا کہ اللہ کے بغیر کوئی بلانے کا لائق نہیں ہے پکارتے ہو تو صرف اللہ ہی کے نام پہ پکارو اللہ سے مانگو یہ تیسری قسم ہے شرک سے دعا پہلا قسم تھا شرک اعتقادی کا شرف العلم دوسرا صرف تصرف تیسرا صرف دعا اور شوق ہے شرک شرف العبادت پندرہ منٹ بریک کرتے ہیں وقت تھا تاکہ وضو بنائے اور پھر انشاءاللہ درس ہوگا پھر انشاءاللہ نماز تک ہم درس دیں گے اور نماز پڑھ کی پھر چھٹی ہوگی